اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے